بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ پانچ سو اکسٹھ بہت سے پول اللہ تعالیٰ سے آج زانہ سوال ہے اپنے لیے اور آپ سب مسلمانوں کے لیے ایمان کامل دائم کا عافیت دارین کا اور حسن خاتمہ کا یا اللہ عطا فرما یا اللہ عطا فرما یا اللہ عطا فرما آمین اللہ تعالیٰ کا حد شکر ہاتھ خالی دامن خالی دل خالی جھولی خالی پھر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کا اگر دن رات لاکھوں بار شکر ادا کریں تو حق ادا نہ ہو قرآن و سنت کو دیکھ لیں سب سے بڑا گناہ شرک ہے قرآن و حدیث پڑھ لیں مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی اور مشرک ہیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ایزائیں اور تکلیفیں مشرکوں نے پہنچائیں گالیاں دھمکیاں تشدد سازشیں اور تمشخر قرآن مجید کو غور سے دیکھ لیں اللہ تعالیٰ جن کو نجس اور ناپاک قرار دے رہے ہیں وہ ہیں مشرک بتوں کے پجاری لاکھوں کروڑوں خدا ماننے والے بے شمار دیوی دیوتاؤں کو پوجنے والے یعنی موجودہ زمانے میں ہندو یہ مشرقین سب سے بڑے گناہ گار سب سے بڑے مجرم سب سے بڑے گستاخ سب سے زیادہ نجس و ناپاک اور سب سے بڑے دشمن ہیں اللہ اور اس کے رسول کے یہ دشمن اگر ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو الحمد للہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ہم تو اپنے رب تعالی اور اس کے دین کی وفاداری میں کچھ نہ کر سکے یہ احسان ہے ان شہدائے کرام کا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا مشرقین سے قتال کیا وہ غازی جنہوں نے ماری کے لڑے وہ شہدا جو جانوں سے گزر گئے وہ بہادر جنہوں نے خطرات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں دین اسلام کے وہ وفادار جو دشمنوں پر بجلی بن کر گرے وہ سرفروش جنہوں نے انڈین کالے صاحب کو کیچوا بنا دیا ہم چونکہ ان کے خادم ہیں نوکر ہیں ان کے نام کے لیے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو الحمد للہ ہمارا نام بھی اس فہرست میں آ گیا وہ فہرست جس سے دشمنان اسلام کے دل جلتے ہیں اس فہرست میں نام آنے کے بعد زندگی اگرچہ تنگ اور مشکل ہو جاتی ہے مگر ایک امید جاگ اٹھتی ہے بڑی دلکش امید مغفرت کی امید اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید قیامت کے دن رسوائی سے حفاظت کی امید یا اللہ یا اللہ یا اللہ بہت سے پول کھل گئے یہ صدی بڑی عجیب ہے اس میں بڑے بڑے پول کھل گئے جھوٹی طاقت کے پروپیگنڈے کر کے جو لوگ دنیا کے دادا بنے ہوئے تھے ان میں سے بہت سے بے نقاب ہو چکے ہیں اور کئی ایک ہونے والے ہیں یہ ساری کرامت شہدا کے خون نے دکھائی آپ آج کل انڈین میڈیا پڑھیں اور سنیں بس چیخیں ہی چیخیں ہیں حملے کے بعد جو شور تھا کہ مار دو پکڑ لو اور گھس کر مارو وہ شور اب آہوں سسکیوں اور حسرتوں میں بدل چکا ہے اب کہا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر کے بھیڈیوں نے نقصان پہنچایا کبھی کہا جا رہا ہے کہ ہماری فوج نکمی اور ناکارہ ہے اپنے کیمپ کی حفاظت نہ کر سکی حالانکہ مجاہدین کو چھ جگہ روکا جا سکتا تھا کبھی کہا جا رہا ہے کہ ہماری فضائی طاقت کمزور ہے ساٹھ فیصد طیارے چلنے کے قابل نہیں کبھی کہا جا رہا ہے کہ ہم جنگ کریں گے مگر غربت کے خلاف بے روزگاری کے خلاف واقعی یہ سب جہاد فی سبیر کی کرامت ہے یہ کشمیر کے مظلوم خون کی کرامت ہے یہ خون اب انڈیا کے گلے تک سرایت کر چکا ہے اور اب اس خون کا سفر انڈیا کے دماغ کی طرف شروع ہو چکا ہے جو اللہ تعالیٰ آنسو کے ایک قطرے سے کسی کی جہنم بجھا سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ شہید کے خون کے قطرے سے بڑی بڑی طاقتوں اور طوفانوں کو بجھا دیتا ہے افضل گورو شہید بروان وانی شہید اور کشمیر کے ایک لاکھ شہدا کا خون اب دہلی کی طرف بڑھ رہا ہے بہت شان سے بہت روب سے اور بہت تیزی سے اس لیے انڈیا کے اوسان خطا ہیں وہاں کے لیڈروں کی عقلیں اور فوج کا حوصلہ دونوں ایک ساتھ اڑ چکے ہیں یہ جو آپ ہر طرف اڑی اڑی کا شور سن رہے ہیں یہ دراصل اڑی ہوئی عقل اڑے ہوئے حوصلے اور اڑی ہوئی عزت کا ماتم ہے زندگی کا کمال یہ جو قرآن مجید میں بار بار فرمایا گیا کہ رات دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ زندگی رکتی نہیں گزر جاتی ہے گزرتی جا رہی ہے تنگ زندگی بھی گزر جاتی ہے اور کھلی زندگی بھی مالدار زندگی بھی گزر جاتی ہے اور فقر و فاقے والی زندگی بھی رات دن آتے جاتے ہیں اور زندگی کی گاڑی بغیر رکے چلتی رہتی ہے آپ کے پاس پاسپورٹ ہو اس کے ہر صفحے پر کسی ملک کا ویزا ہو آپ کا کریڈٹ کارڈ آخری ہندسے پر ہو آپ کا ہر دن نئے ملک میں ہو آپ کے دسترخوان پر ہر دن نئی قسم کے کھانے اور آپ کے جسم پر ہر دن نیا لباس یہ زندگی بھی گزر جائے گی جب کوئی درد بڑھاپا یا بیماری آئے گی تو پچھلا کوئی عیش کام نہ آئے گا اور اگر آپ کی زندگی تنگ ہو آپ ایک سیل ایک کمرے ایک گھر تک محدود ہوں نہ کہیں جا سکتے ہیں اور نہ کسی دوسرے ملک کی سیر کر سکتے ہیں آپ کا کھانا پینا پہننا سب گزارے لائق ہو تو یہ زندگی بھی گزر جائے گی اور ماضی کی کوئی پریشانی آپ کے ساتھ نہیں چلے گی یہ وہ نقطہ ہے جو حکمت والی محکم کتاب قرآن مجید بار بار سمجھاتی ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کی آسانی عیاشی اور راحت کے لیے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے اپنے ضمیر کا سودا نہ کرے اپنی آخرت کو نہ بیچے یا اللہ سمجھ اور استقامت کا سوال ہے تعریف یا مذمت امریکہ میں ایک مسلمان عالم دین کو صلیبی قاتل نے شہید کر دیا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان عالم دین کے اہل خانہ میں سے کسی نے بیان دیا کہ وہ بڑے پرامن آدمی تھے انہوں نے کبھی مکھی کو بھی نہیں مارا تھا پھر انہیں کیوں شہید کیا گیا آپ بتائیے یہ ان بزرگوں کی تعریف تھی یا مذمت مجھے یقین ہے کہ وہ ایسے نہیں ہوں گے اس لیے تو انہیں نشانہ بنایا گیا اسی طرح کئی لوگ اپنے بارے میں بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پرامن مسلمان ہیں ہم نے بندوق تو درکنار کبھی ہاتھ میں پستول اور چھری تک نہیں پکڑی آپ بتائیں یہ لوگ اس جملے سے اپنی تعریف کر رہے ہوتے ہیں یا مذمت دنیا میں امن کا پیغام حضرات انبیاء علیہم السلام لے کر آئے اور حضرات انبیاء علیہم السلام نے جہاد کیا اسلحہ اٹھایا دشمنوں کو قتل فرمایا زمین کو فتنہ و فساد سے پاک کرنے کے لیے اعلی فساد کو ختم فرمایا دراصل بعض لوگ اپنی طبی بزدلی کو اپنی امن پسندی سمجھتے ہیں حالانکہ وہ امن پسند نہیں ہوتے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے النافع بھی ہے نفع پہنچانے والا اور الدار بھی ہے یعنی ضرر اور نقصان کا مالک حضرت ہود حضرت صالح حضرت لوت علیہ السلام کی قوموں کا فساد جب حد سے بڑھ گیا تو ان کو ضرر اور نقصان پہنچایا گیا کیونکہ جو مجرموں کو ضرر اور نقصان نہ پہنچا سکتا ہو وہ عدل اور انصاف قائم نہیں رکھ سکتا اگر ابو جہل اتبا شہبہ اور ابیب ابن خلف کو ضرر اور نقصان پہنچا کر بدر کے کنویں میں نہ ڈالا جاتا تو عرب کے انسانوں کو اسلام کی نعمت نصیب نہ ہوتی اور اسلام دنیا بھر میں نہ پھیلتا ہم مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اپناؤ اللہ تعالیٰ کی صفات کی روشنی میں اپنے اخلاق کی تعمیر کرو جن کو نفع پہنچانے کا حکم ہے ان کو نفع پہنچاؤ اور جن کو نقصان پہنچانے کا حکم ہے ان کو نقصان پہنچاؤ تم دنیا میں امن پسندی کے ایوارڈ لینے کے لیے نہیں بھیجے گئے بلکہ امن پھیلانے کے لیے بھیجے گئے ہو اور امن آئے گا ایمان سے اور سلامتی آئے گی اسلام سے اور ایمان و اسلام دونوں جہاد فی سبیر اللہ کا حکم دیتے ہیں کیونکہ جہاد کے بغیر فساد ختم ہو ہی نہیں سکتا ایک کوشش کریں اگر کوئی اپنے والد کے دشمن سے دوستی کرے تو لوگ اسے کیا کہتے ہیں بے وفا غدار بے غیرت تو پھر اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دوستی کرنے والوں کو کیا کہا جائے گا بھائیوں اور بہنوں کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کے وفادار بنو دین اسلام کے وفادار بنو حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بنو بہت سے لوگ جو عمل میں بہت کمزور تھے مگر وہ وفادار پکے تھے وہ کامیاب ہو گئے اور بڑے بڑے مقامات پا گئے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر دشمنیاں مولنی جنگیں لڑیں اور خطرے اٹھائے اللہ تعالیٰ کی غیرت گوارہ نہیں فرماتی کہ ایسے وفاداروں کو حساب کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اس لیے آئیے جہاد کے راستے کو اپنائیے تاکہ وفاداروں میں شامل ہو جائیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ